سفیان سوری نے خبر دی انہیں سعد بن ابراہیم نے ان سے عامر بن سعد رضی اللہ عنہ نے انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں فرمایا تہائی کی کر دو اور تہائی بھی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چون